حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک اللہ تعالی العفوب ہیں اپنے بندوں کے گناہ معاف فرمانے والے ان گناہوں کو مٹانے والے ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرمانے والے ان گناہوں کے اثرات اور ان کا نام و نشان ختم فرمانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور پھر رو پڑے بار بار روئے اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مبارک سنایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ممبر پر ارشاد فرمایا تھا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے آف یعنی معافی اور عافیت مانگو بے شک یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کو دی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو للت القدر کی دعا سکھائی اللهم کا عفو تو تحب العفو فاعف عني اندازہ لگائیں کہ آف اور عافیت کتنی ضروری اور کتنی اہم چیزیں ہیں کوئی شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھے اور اس وقت اس کو اپنی عافیت کی نعمت کا احساس ہو اور وہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں فرمایا اور مجھے عافیت بخشی اور یہ دعا پڑھے الحمد للہ الذي عافانی مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق کا تو اللہ تعالیٰ اسے مرتے دم تک اس مصیبت سے محفوظ فرما دیتے ہیں